تیرہ نعمتیں ضرور مانگیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں آپ جب بھی کلمہ طیبہ پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں نماز ادا کریں یا کوئی بھی نیک عمل کریں تو آخر میں کم از کم تیرہ عظیم و شاہ نعمتیں ضرور مانگ لیا کریں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں ہر عبادت ہر نیکی ہر خیرات ہر صدقے ہر ہدیے اور ہر دینی محنت کے بعد ضرور دعا مانگا کریں اس سے بندگی بڑھتی ہے توازو بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی سعادت ہے بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے لالچ اور تما رکھنا بھی عزت سعادت اور بندگی ہے بس اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی سے ڈرو نہ کسی سے کوئی لالچ رکھو بہرحال جو ضروری تیرہ چیزیں مانگنی ہیں ان میں سے تین اس دعا میں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار نمبر ایک دنیا کی ہر بھلائی نمبر دو آخرت کی ہر بھلائی نمبر تین جہنم سے حفاظت قرآن مجید نے سمجھایا ہے کہ جو لوگ حج کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں وہ اپنی محنت اور اپنا عمل پورا پورا کما لیتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے اور بعض صحابہ کرام جیسے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا ذوق یہ تھا کہ اگر ایک دعا مانگنے کا موقع ہوتا تو صرف یہی دعا مانگتے اور جب کسی کو دعا دیتے یا کوئی دعا کی درخواست کرتا تو اسے بھی یہی دعا دیتے حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا ہزاروں لاکھوں دعاؤں وظیفوں اور غیر مصنون چلوں سے بھاری ہے بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کا ذوق اور اس کی قدر نصیب ہو جائے یہ دعا قرآن کریم کے الفاظ میں تو اوپر لکھ دی ہے حدیث شریف میں ربنا کی جگہ اللہ آیا ہے اللہ عطینہ فی دنیا حسنت ہوں فل آخرت حسنت ہوں عقینہ آدھا النار نماز کے رکوع سجود میں حدیث والے الفاظ سے مانگ لیا کریں اور جب کسی اور کو یہ دعا دینی ہو تو آتینا اور قنا کی ضمیر بدل دیا کریں مثلا آتی ہی آتیم قہی قہم وغیرہ اور مزید دس چیزیں اس مبارک اور جامع دعا میں ہیں اللّہمنی انی اسألک ایمانا اما و قلبا خاشعا واسألك علما نافعا واسألك يقينا صادقا واسألك دينا قيما واسألك العافية من كل بلية واسألك تمام العافية واسألك دوام العافية واسألك الشكر على العافية واسألك الغنى عن الناس نمبر ایک دائمی ایمان نمبر دو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے دبنے والا دل نمبر تین نفع دینے والے علوم نمبر چار سچا یقین نمبر پانچ مضبوط دین نمبر چھ ہر بلا سے عافیت نمبر سات مکمل عافیت نمبر آٹھ دائمی عافیت نمبر نو عافیت پر شکر کی توفیق نمبر دس لوگوں سے مستغنا ہونا یعنی کسی کا محتاج نہ ہونا ان مبارک دعاؤں کو یاد کر لیں صبح و شام یا کسی بھی بڑی نیکی کے بعد دو بار مانگ لیا کریں زندگی میں عجیب تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ